وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل آل سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم میرے معذر مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی ہے ایک عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اس کے بعد چار ارکان اسلام نماز زکوٰۃ روزہ حج یہ چار اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور یہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں عقائد کے بعد اسلام میں کو عبادت بھی کہا جاتا ہے اصل عبادات انہی چاروں چیزوں کا نام ہے باقی اخلاق کو بھی عبادت کا نام دیا جاتا ہے معاملات کو بھی عبادت کا نام دیا جاتا ہے معاشرت اور معیشت کو بھی عبادت کا نام دیا جاتا ہے حقیقت میں عبادت انہی چار چیزوں کا نام ہے اس لیے کہ ان چار چیزوں کے بدولت انسان میں بندگی پیدا ہوتی ہے بندگی کی شان پیدا ہوتی ہے اور جب ان چار ارکان کے ذریعے بندگی کی شان پیدا ہو جائے تو پھر پوری زندگی بندگی والی بن جاتی ہے نماز ہے اگر اسے بندگی کی شان سے ادا کیا جائے تو ظہر تک یہ بندہ بن کے رہے گا اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہوگی اس کا لین دین بھی ٹھیک ہوگا اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے اگر ظہر کے وقت اس نے بندئی کی شان سے نماز پڑھی تو پھر اثر تک کے اس کے معاملات بندئی کے انداز کے ہوں گے اگر اثر کی نماز بھی اس نے بندئی کی شان سے پڑھی تو پھر مغرب تک کے اس کے اخلاق اور معاملات بھی بندئی کی شان کے ہوں گے روزہ ہے اگر کوئی مسلمان رمضان کے روزے بندی کی شان سے ادا کرے گا تو بقیہ پورے گیارہ مہینوں کے اندر یہ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا زکوٰۃ ہے اگر اس زکوٰۃ کو بندی کی شان سے ادا کیا جائے تو پھر اپنے سارے معاملات میں لین دین میں اپنے مالی معاملات میں بندہ بن کی زندگی گزارے گا حج ہے اگر اللہ اس کی روح اور حقیقت نصیب فرما دے تو پھر اس کے بدولت بندہ ساری زندگی بندہ بن کے رہے گا تو یہ چار ارکان اسلام ایسے ہیں اگر ان کے اندر حقیقت میں عبادت ہو اور بندہ کی شان ہو تو پھر یہ بندہ بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے یہ جانتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے میں اس کی مخلوق ہوں میرا کوئی مالک ہے میں اس کا مملوک ہوں میرا کوئی بڑا ہے میں اس کے در کا بےکاری اور فقیر ہوں پھر اس در اس انداز کی اس کی شان کی زندگی ہوتی ہے اس لیے کہ چاروں ارکان ایسے ہیں جن کے اندر بندہ اللہ کی عظمت اس کی کبریائی اس کی بڑھائی کا لحاظ کر کے اپنے عز اور آج اور اپنے فقر و فاقہ کا اظہار کرتا ہے کبھی پیشانی ٹیکتا ہے کبھی دس بستا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کبھی اس کے لیے سب کچھ قربان کر کے بھوکھا پیاسا رہتا ہے یہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے حضرت علیہ صلاحت وسلام کے جانے کے بعد جو امت میں سب سے پہلے مرض پیدا ہوتا ہے وہ مرض یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ان عبادات کی روح ختم ہو جاتی ہے صرف رسمیت اور اس کی شکل باقی رہ جاتی انبیاء علیہ رہی سلاط وسلام کے جانے کے بعد جو امت میں صحت سے پہلا مرض پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ارکان عبادت میں صرف شکل رہ جاتی ہے اس کی صورت رہ جاتی ہے اور وہ امت اس کی روح اور اس کی حقیقت سے محروم ہو جاتی ہے یہی معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ میں میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ جن کا ان ارکان اسلام سے کوئی تعلق نہیں جن کا معاملہ ان ارکان کے ساتھ بیائنی ایسا ہے جیسے کسی کافر کا ہوتا ہے میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ان کا معاملہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگا کہ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت لیکن میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن کا ان ارکان اسلام سے کچھ تعلق ہے جن کی زندگی میں الحمد رمضان بھی آتا ہے روزے بھی جسے کہیں کہ وہ نماز بھی ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں وہ اپنا ہم محاسبہ کر لیں کہ آیا ہمارے اندر وہ بندے کی شان پیدا ہوتی ہے جو ان عبادات سے مطلوب ہے کہ آیا وہ بندے کی زندگی گزارتے ہی العظیم اگر اس کی روح اور حقیقت نصیب ہو جائے ان ارکان اسلام کی تو پھر یہ بندہ دنیا کے اندر ایک امتیازی شان بستا ہے اس کے معاملات لوگ اس کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں اس کو اپنے لیے زندگی کا سہارا جب جس سے معاملہ کرتا ہے تو لوگ اس کو اپنے لیے سہارا سمجھتے ہیں رحمت سمجھتے ہیں اس کی وجود کو باعث نعمت سمجھتے ہیں بشرطیے ہے کہ یہ ارکان اس کی زندگی میں روح کے ساتھ ہوں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ حج پہ جائیں گے اور اس امت کا علم والا طبقہ حج اس لیے کرے گا کہ لوگ کہیں کہ اس کی گنتی اتنی ہو گئی ہے یہ تو ہر سال ہی جاتا ہے یعنی ریا اور شہرت کے لیے فرمایا دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ کہے گا پیرس جانے کی ضرورت کیا لندن جانے کی ضرورت کیا چلو سیر کر کے ہم حج پہ چلے جائیں تو یہ سیر و سیاحت کے لیے حج پہ جائیں گے تیسرا طبقہ فرمایا درمیانہ طبقہ متوسط طبقہ جو اس لیے حج پہ جائے گا کچھ لے کے آئے کچھ یہاں فروخت کر دیں اور فرمایا اس امت کا فقرا کا طبقہ اس لیے حج پہ جائے گا کہ کچھ وہاں مانگ لے سچ کہہ رہا ہوں اس کی پوری شکل ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں جب وہ کی کثرت نظر آئی تو ایک اللہ والے نے کہا کہ یہ نہ کہیں کہ حاجی بہت آ گئے بلکہ یوں کہو کہ سفر کرنے والے بہت آ گئے ہاں۔ یہ نہ کہو کہ حاجی بہت ہو گئے یوں کہو کہ مسافر بہت ہو گئے حاجی تو بہت کم ہیں بہت تھوڑے ہیں جنہیں اللہ رب العزت حج کی روح نصیب فرما دیتا ہے وہ تو بہت تھوڑے ہیں یوں کہو کہ روز بروز مسافروں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے سفر کی مشقت اٹھانے والے بہت ہوتے جا رہے ہیں حاجی تھوڑے ہیں حجاج بہت تھوڑے ہیں ہم نے بڑوں سے بھی سنا اور کتابوں کے اندر بھی دیکھا کہ جب رمی کی جاتی ہے شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں اس سے پہلے اس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا کہ وہ ماری ہوئی چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں سے اٹھا لیے جائیں بلکہ لکھا یہ ہے کہ جو ان کا حج قبول ہو جاتا اللہ کے فرشتے ان پتھروں کو وہاں سے اٹھا لیتے وہاں کوئی انتظام نہیں تھا لیکن اب تو وہاں سے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ پتھر وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں تو اصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان عبادات کی روح نصیب فرما دے ایک مسلمان نمازی ہو اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے یہ ممکن نہیں ایک مسلمان بندگی کی شان سے روزے رکھے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے یہ ممکن نہیں ایک ماں ایک بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کر دے پھر اس کے معاملات ٹھیک نہ ہوں یہ ممکن نہیں ایک مسلمان بندے کی شان سے حج کرے پھر اس کی ایمانی اور دینی زندگی میں ترقی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ہاں ایک رسمن کچھ کر لیا رواج میں آ کر کچھ کر لیا تو پھر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے پھر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں لیکن اگر اللہ رب العزت ان عبادات کی روح نصیب فرما دے حقیقت نصیب فرما دے تو پھر اس کی زندگی دوسرے مسلمانوں سے ممتاز ہو جائے گی اس کی اخلاق اس کے معاملات اس کی معاشرت اس کا رہن سہن دوسرے مسلمانوں سے مختلف نظر آئے گا اگر اس کی روح نصیب ہو جائے اس لیے اللہ رب العزت کہے وما اللہ رابود اللہ مخلص الدین اللہ تو خالص عبادت قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کی جائے آج مسلمان حج پہ جاتے ہیں ہم بھی گئے اللہ رب العزت سبھی مسلمانوں کا مقبول نصیب فرما دے لیکن بات جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ حج کے لیے حج کی تیاری ضروری ہوتی ہے جیسے سعودیہ حکومت اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ وہ حج کے اختتام کے بعد فوراً حرمین شریفین کی تزئین اس کی اراستگی اس کی خوبصورتی کے لیے انتظام شروع کر دیتی ہے ایسی جنہیں اللہ رب العزت حج کی توفیق دے رہا ہے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں نے اگلے سال کرنا ہے تو پھر انہیں بھی پورے سال حج کی تیاری میں لگنا پڑے گا ورنہ ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ ابھی احرام اتارا ابھی احرام اتارا ابھی اللہ نے عرفات کے اندر اپنی رحمت کا معاملہ کر کے ہم اور آپ کو صاف کیا لیکن احرام اتارنے کی دیر ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے عورت کو دیکھو تو وہ سب سے پہلے چہرے کا پردہ ہٹائے گی مرد کو دیکھو تو وہ سب سے پہلے اپنی نبی کی سنت کو مینا کے اندر ذبح کرے گا ہمت ہے ان مسلمانوں کی سب سے پہلے گناہ کرے گا کہ اس کے صحیفے میں سب سے پہلے گناہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی نبی کی سنت اپنے ہاتھوں سے ذبح کی ہے اس حاجیہ کی نامہ امال میں سب سے پہلے گناہ لکھا جائے کہ اس نے سب سے پہلا گناہ بے یہ کیا ہے تیاری کہاں کی ہے اس لیے میرے عزیزو اگر اللہ رب العزت دل میں یہ ڈال رہا کہ یہ اللہ عظیم سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے تو پھر پورے سال کی تیاری ہے اپنا مزاج ایسا ڈھالیں ایسا بنائیں اس قابل اپنی روح کو بنائیں کہ اللہ کے انوار و برکات کا یہ اہل اور قابل بن سکے ورنہ جی نہیں لگتا حرم کے اندر جی نہیں لگتا بس بڑی مشکل سے حرم کے اندر آئے فوراً باہر بھاگنے کا جی چاہتا ہے طبیعت ہی نہیں لگتی مسجد کے اندر بس اوقات تو ہوتا ہے کہ حرم کے اندر آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی اس لیے میرے عزیزو اگر اللہ رب العزت ان عبادات سے کچھ مناسبت دے رکھی ہے تو خدا را ہم اس کے اندر روح اور حقیقت پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں اس کی حقیقت بھی ہمارے اندر آ جائے پھر دیکھیے اس کی برکات اللہ رب العزت نے نماز کی حقیقت کا نتیجہ بتایا ان شاعی المون والمنکر نمازی اور گناہ میں کوئی جوڑ نہیں رمضان کے روزوں کی حقیقت کا نتیجہ بتایا لال تتقون روزہ رکھنے والا اور گناہ میں کوئی جوڑ نہیں زکوٰۃ کی حقیقت کو بھی یہی بتایا کہ ان سے زکوٰۃ لے لو اور انہیں پاک صاف کر دو اب اسے اللہ کے نفرمانی سے کوئی تعلق نہیں رہا حج کے بارے میں فرمایا وہاں بھی فرمایا کہ اگر یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگا تو اسے اللہ پرز کی دولت نصیب کرے تو اگر یہ عبادات اپنی حقیقت کے ساتھ مسلمان کو نصیب ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی دوسرے مسلمانوں سے ممتاز نظر آتی ہے یہ کون یہ نمازی یہ کون یہ حاجی یہ کون الحمد للہ سائم رمضان کے روزہ رکھنے والا پھر یہ بازار میں بیٹھا ہے کسی مسنت پر بیٹھا ہے تخت شاہی پہ بیٹھا ہے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے اس کا کردار اس کے معاملات اس کی معاشرت بتاتی ابھی شکوے ہیں کہ جب سے یہ حج کر کے آیا ہے اب تو اس کی پیمنٹ اس سے ملتی نہیں پہلے پھر بھی دے دیا کرتا تھا پہلے پھر بھی دے دیا کرتا تھا لیکن جب سے یہ حج کر کے آیا اب تو اس سے پیمنٹ نکالنا ہی مشکل ہو گیا حدیث میں آتا ہے یہ حجر اسود ہے نا یہ وہاں جانے والے کے گناہوں کو کھینچ لیتا اور ایک کام اور بھی کرتا ہے ایک کام اور بھی کرتا ہے کہ جس آدمی کا نفاق چھپا ہوتا ہے جس آدمی کی بے دینی چھپی ہوئی ہوتی ہے بس اوقات جب وہ واپس آتا ہے اس کی وہ بے دینی کھل کے سامنے آ جاتی ہے اس کا وہ نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے اس کی برائیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں یہ بھی حضرت اسود کی تاثیر ہے اس لیے میرے عزیزوں ایک تو یہ گزارش ہے کہ اگر اللہ رب العزت دل میں ڈال رہا اس کی تیاری کا آغاز ہو جائے اور دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اچھا ساتھی صالح ساتھی نیک آدمی اچھا رفیق حج کے سلسلے میں بہترین معاون ہے میری طبیعت میں سستی آ رہی ہے لیکن الحمدللہ میرے ساتھ والا ساتھی بہت باہمت ہے انتہائی عبادت کا شوقین بازوق ہے اسے دیکھ کر میں بھی عبادت میں لگ جاؤں اور خدا نا خاصہ اگر وہ غیبت کا عادی ہے تو میں بھی جب اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو غیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤں اگر وہ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 وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں نئے سال کا آغاز مسلمانوں کا محرم الحرام سے ہوتا ہے یہ مہینہ حرمت والا فضیلت والا مقدس مہینہ ہے اور اس کی حرمت اور فضیلت کی وجہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ حرمت والا اور عزت والا تھا حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام حضرت علیہ صلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی دسویں تاریخ کو ہوئی اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات بھی فرعون سے اسی دسویں تاریخ کو دی حضرت آدم علیہ صلاحت نے اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کا رحمت کے ساتھ حضرت آدم کی طرف رجوع کرنا بھی وہ بھی اسی دن ہی کو ٹھہرایا تو اس کی فضیلت کا اور عزت کا اور مقدس ہونے کا سلسلہ اسلام سے پہلے کا ہے پھر اس مہینے کو اس لحاظ سے خصوصیت حاصل ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر اس کے پہلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت دسویں دن حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ کی شہادت یوں اسے اور زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز بھی محرم ہی سے قرار پایا لیکن عجیب نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ جب یہ مسلمانوں پر یہ مہینہ آتا ہے تو ایک خوف دہشت وہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے کچھ غیروں کی سازش کچھ اپنوں کی نادانی اور یوں اس مہینے کا جو اصل فکر ہے مسلمانوں کی نظروں سے وہ اوجل رہتا ہے کہ یہ نیا سال کیا سبق دے رہا ہے حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے یہ سب چیزیں نظروں سے اوجل ہو جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز ہجرت کے ساتھ موسوم کیا گیا اور اس کے پہلے دن بھی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور قربانی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اورمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ یہی تین راز ہیں مسلمانوں کی ترقی اور عروج کے کہ مسلمان ہجرت سے آشنا ہوں مسلمان جہاد سے آشنا ہوں مسلمان شہادت سے آشنا ہوں اب یہ جملے بہت گران گزرتے ہیں طبیعتوں پر اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کا کفر تم پر امٹ آئے گا اور وہ ایک دوسروں کو یوں تمہیں کھانے کے لیے دعوت دیں گے جیسے بہت سارے بھوکے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں اور دوسرے کو دسترخوان کی دعوت دیتے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی نا بہت زیادہ ہوگی لیکن غصہ کا غصہ اس کا ہی لیکن تمہاری حیثیت اس کچرے کی سی ہوگی اس جھاگ کی سی ہوگی جو سیلاب کے اوپر ہوتی ہے فرمایا رسول اللہ یہ مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہوگی فرمایا وہن کی وجہ سے فرمایا مل وہن وہن یہ کیا چیز ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہن اس کا نام ہے کہ زندہ رہنے کا شوق موت کا خوف اور دوسری روایت میں فرمایا اپنی زندگی بچانے کے لیے جہاد سے فرار کتاب سے فرار جہاد سے نفرت کتاب سے نفرت فرمایا جب امت مسلمہ کے اندر یہ روگ پیدا ہو جائے گا پھر دنیا کفر اس پر غالب ہو جائے گی یہ اس کی تنزلی کا آغاز ہوگا کہ جب اس کے اندر سے جذبہ جہاد اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑنا ملک چھوڑنا ہجرت کرنا گراں گزرے گا شہادت کو یہ نفرت کی چیز سمجھے گا منحوس یہ مہینہ آج مسلمان بھی منحوس سمجھتے ہیں الیاز ارے یہ مہینہ منحوس نہیں ہے مقدس ہے اس میں نحوست نہیں ہے آج کا سنی مسلمان بھی اپنے بچیوں کی شادی اس مہینے میں نہیں کرتا اس لیے کہ اسے منحوس سمجھ ارے مبارک مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے اس مہینے کے اندر خوشیاں کرنا اس کے اندر اللہ برکتیں ڈالتا ہے ہوگی نحوست ان کے ہاں جن کے ہاں شہادت کوئی نحوست کی چیز ہو مسلمانوں کے ہاں تو شہادت عظمت کی چیز ہے سعادت کی چیز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کام ثم اخیا ثم ارے میرے دل کی تمنا یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دل کی آرزو یہ ہے اللہ میں تیرے راستے میں کٹوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر کٹوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر کٹوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر کٹوں میرے دل کی آرزو یہ ہے تو شہادت تو عزت کی چیز ہے عظمت کی چیز ہے ولا ولا انہیں مردہ مت کہو بل احیاء اندر ارے وہ تو زندگی کامل حاصل کر چکے ہیں ولا اللہ ارے اللہ نے تو انہیں مردہ کہنے سے بھی روک دیا ہے کہ جائے کہ اس پہ ماتم کرنا اور مسلمانوں میں بزدلی پیدا کرنا اللہ اسے پسند نہیں کرتا اللہ نے تو تاریخ بنا دی مسلمانوں کی شہدا کی ولا تک بلو ولا تک ولا تک اولو ریمان ارے مردہ مت کہو وہ زندگی ہے تمہاری یہ مادی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں ہیچ ہے بلا تشرون ہاں تمہاری یہ مادی آنکھیں اور تمہاری یہ مادی کام اور جسم کے یہ آغاز اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن حقیقت میں انہیں اللہ نے وہ زندگی نصیب فرمائی تو اس مہینے کا فکر آج نظروں سے اوجل ہے نظروں سے اوجل ہے بلکہ مسلمانوں کو تو اپنے اسلاف سے کاٹا جا رہا ہے پہلے اسکولوں کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی راہ نجات اور اس راہ نجات کا پہلا سبق ہوا کرتا تھا اسلام بہت بڑی نعمت ہے اسلام بہت بڑی نعمت ہے لیکن اب تو کیا اب تو مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے کاٹا جا رہا ہے اپنی تاریخ سے کاٹا جا رہا ہے اسلاف سے کاٹا جا رہا ہے اور اسے دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے تو میرے عزیزو یہ محرم الحرام مقدس مہینہ ہے عظمتوں والا مہینہ ہے ہاں جو کام کرنے کے ہیں وہ کیے جائیں اس موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ایک صاحب نے کیا رسول اللہ اس دسویں تاریخ کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ صلاط وسلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مشہبت اختیار نہیں کریں گے ہاں علی علی آبد اللہ آج کوئی عالم نبی کا سچا وارث کہہ دینا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں یہودیوں کے ارے امتیاز اس چیزوں میں کیا رکھی انتہا پسندی ہے اس سے کیا ہوتا ہے بعض بد نصیب تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں علی اللہ یہی کہیں گے ارے غیرت بھی کوئی چیز ہے غیرت بھی کوئی چیز ہے کہ اسلام اپنے قوم اپنی ماننے والوں کے اندر غیرت دیکھنا چاہتا ہے امتیازی شان دیکھنا چاہتا ہے یہ محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں ان کی امتیازی شان ہو یہ غیروں کے ساتھ عبادت کے اندر بھی مشابت اختیار کرنا نبی نے پسند نہیں فرمایا کہ جائے کہ شکل و صورت میں چیدائے کے لباس میں چیدائے جائے کے تہذیب میں چیچائے کے رین ٹین کے طریقوں میں چیدائے کے معاملات اور سیاست میں یہ غیرت سے معرومی ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو غیور بنایا ہے کہ غیر اس کے در پہ آ کر کچھ لے کے جائیں یہ غیروں کے در پہ نہ جائے یا رسول اللہ اس دن تو یہودی بھی رولا رکھتے ہیں آپ علیہ صداف صداۃ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں دسویں کے ساتھ نویں کو بھی روزہ رکھوں گا اس لیے نے لکھا ہے یا تو نویں اور دسویں کو روزہ رکھا جائے یا دسویں اور گیارہویں کو روزہ رکھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت یہ کرنے کا کام ہے اس کا اہتمام فرمایا اور یہ بات سمجھائی کہ یہ مقدس مہینہ ہے عظمتوں والا مہینہ اس کے اندر جو اصل فکر ہے وہ ہجرت ہے اس مہینے کی جو اصل روح ہے وہ شہادت ہے اللہ کی دین کے لیے جان دینے کا جذبہ پیدا ہو ہجرت کے ذریعے یہ جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ مسلمان اپنے دین کی خاطر اپنے دین کی خاطر اپنے اہل عیال کو اپنے کاروبار کو اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے یہ ساری چیزیں میری زندگی کے مقاصد ہیں لیکن میرے اسلام کا تقاضا یہ کہ میری زندگی کا مقصد ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو اور وہ رب کی رضا ہے میں اس رب کی رضا کی خاطر ان سب چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں یہ ہجرت اور اس سے بڑھ کر سے آگے جہاد اپنی زندگی قربانی کی ٹھیک ہے مجھے اپنی زندگی سے لگاؤ ہے محبت ہے شوق ہے لیکن اللہ کی رضا وہ چیز ہے اللہ کا دین وہ چیز ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کروں کی روح اور یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں کا یہ روح اور یہ فکر زندہ ہو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہجرت اور جہاد یہ مقیاس الحرارت ہے حرارت اس سے مسلمانوں کی ایمانوں کی حرارت معلوم ہوتی ہے کتنا ایمان ہے کتنا ایمان ہے آج دنیا کفر بھی جانتا ہے خدائی قسم کہ یہ جذبہ جہاد اگر مسلمانوں میں بیدار ہو گیا تو یہ اصل میں مسلمان ہے تو شیر سویا ہوا ہے اگر یہ بیدار ہو گیا تو پھر دنیا کے اندر اسی کا نظام چلے گا ہاں اسی کا نظام چلے گا المؤمنین رجال من رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ اللہ کہتا ہے ایمان والوں میں کچھ جوان مرد ہیں کچھ شیر مرد ہیں ما عہد اللہ علیہ جو اللہ سے عہد کیا ہے اسے پورا کر کے دکھایا ہے اسے پورا کر کے دکھایا ہے بات وہ ہے جو اللہ کی دین کی خاطر اپنی جان دے بیٹھے اپنی نظر پوری کر بیٹھے اور کچھ انتظار میں مولا وقت آئے اور میں تیرے دین کی سربرندے کے لیے اپنی جان کو قربان کروں حضرات صحابہ کا جذبہ تو عجیب و غریب تھا اب تو ہمیں یہ نادانی محسوس ہوتی ہوگی اس لیے کہ ہمیں حد سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت حضرت عہد کے موقع ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا تم میری دعا پہ آمین کہنا اس لیے کہ تم دعا کی پر آمین کہو گے تو اللہ کیا قبولیت جلدی ہو جائے گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں مانگوں کہ تم آمین کہنا عجیب و غریب دعا عجیب و غریب دعا تاریخ میں موجود ہے صحابہ ان ستے آشروں کی تصویر تاریخ میں حادیث میں موجود ہے کہتا ہے اللہ ایک زوردار دشمن سے میرا مقابلہ ہو میں اس سے لڑوں ہاں ارے مسلمان آج جب لڑنے کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے لڑنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں اللہ قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي کوئی کہانی نہیں سنا رہا اللہ کا کلام سنا رہا ہوں وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير بہت سارے اللہ کے نبیوں نے قتال کیا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کے پیاروں نے قتال کیا ہاں صلح اپنی جگہ پر قتال اپنی جگہ پر ماں کی محبت اپنی جگہ پر بہن کی محبت اپنی جگہ پر اے خلط مند کرو گے برباد ہو جاؤ گے سلح بھی ٹھیک ہے لیکن جہاں کتاب ہے وہاں سلح کی بات کرو گے زندگیت پیدا ہو جائے گی وہاں کفر آ جائے گا اس لیے اللہ کہتا ہے لوگوں اگر دیہات سے بھاگے دین کے اس رکن سے بھاگے تو پھر تمہیں میری میری تمہاری ضرورت نہیں کوئی اور قوم لے آؤں گا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اگر تم دین سے ہٹے مرتد بن گئے جہاد سے فرار اختیار کیا ایک اور قوم لے کے آؤں گا یحبهم ویحبونا وہ اللہ سے محبت کرے گی اللہ اس سے محبت کرے گا اللہ ان کی شان کیا ہوگی یقاتلون فی سبیل اللہ على على المؤمنين الكافرين يجاهدون في سبيل ولا پہ سخت ہوں گے مسلمانوں کے لیے نرم سے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے دنیا میں یہ جماعت موجود الحمد للہ ساری دنیا کف اپنے بھی بیگانے بھی تانے برتا رہے ہیں لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے ولا یقاف لومت ادائی اپنی جانے کو نظرانہ اللہ کی دین کے لیے دے رہے ہیں تو یہ بات کرنا بھی مشکل ہے لیکن اللہ نے یہ باتیں قرآن میں رکھی ہیں قسم خدا کی دنیا کفر مل کر بھی کوشش کر لے اللہ یہ نظریہ جہاد کو محفوظ رکھے گا ولا یا خاکو نے لو مت اور اللہ ذالک فضل اللہ یوتی ہی میں یشا اس فتنے کے زمانے میں ایسے حالات میں جیسے اللہ یہ جذبہ نصیب فرما دے یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے اللہ کا خاص فضل ہے جسے چاہے اللہ عطا فرما دے تو صحاب رسول کیا دعا کر رہے اے اللہ میں دشمن سے لڑوں اور آخر کر میں اس پہ غالب آ جاؤں دوسرا صحابی دعا کرتا ہے کیا اللہ تیرے دشمن سے میرا مقابلہ ہو خوب مٹ بھیڑ ہو آخر وہ مجھ پہ غالب آ جائے میرا ناک کاٹ دے میری زبان کاٹ دے میرے کان کاٹ دے میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے اور پھر جب تیرے دربار میں میں حاضر ہوں جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ اور تو پوچھے کیا لے کے آیا ہے تو میں کہوں اے اللہ تیرے دین کے سربرندے کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے لے کے آیا ہاں یہ بھی کسی صحابی کی دعا ہے کسی صحابی کی دعا ہے حضور کی تربیت یافتہ کی دعا ارے مسلمان تو اب شہادت کی دعا مانگنے سے بھی ڈرتا ہے ہاں اور حضور علیہ سلاط وسلام نے فرمایا ہے جو اس جذبے کے بغیر مر گیا وہ نفاق کے درجے پہ جا کے مرا ہے ارے نبی نے شہادت کی دعا کی ہے قسم خدا کی بستروں کی موتوں سے ہسپتالوں کی موتوں سے کروڑہ ہاں درجہ بہتر ہے شہادت کی موت یہ موت بھی ہے تو یہ مقدس مہینہ اسی روح کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے اسی روح کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ دین کی خاطر اگر مجھے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا تو میں اس کے لیے تیار ہوں یہ روح زندہ کرنی ہے اللہ رب العزت کے سننے سے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 وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے نواز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں اسلام اور اہل اسلام پر دنیا کی تاریخ میں مختلف احوال آتے رہے سب سے پہلے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک دنیا کے اندر بڑا فتنہ برپا ہوا اسلام کے خلاف اور بہت سارے قبائل اسلام کو چھوڑ بیٹھے اس وقت بھی دنیا کو پروپیگنڈا کا موقع ملا اہل اسلام اس ازمائش کے گھڑیوں سے گزرنے لگے لیکن حضرت صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ کی بصیرت تھی کہ یہ فتنہ دب گیا یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا پھر ایک وقت آیا تتاریوں کا دور آیا اور یوں لگا کہ شاید دنیا کے اندر سے اسلام اور اہل اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اس لیے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی کہ اگر کوئی تتاری کہتا کہ یہاں ٹھہرو میں ابھی تمہیں ذبح کرنے کے لیے کچھ گھر سے لے کے آتا ہوں تو مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہاں سے چل پڑتا اس کے آنے کے انتظار کرتا لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے کہ دین پھر پھلا پھولا آج بھی امت مسلموں کا کچھ احوال پہلے ایام سے پہلے زمانے سے کچھ کم نہیں ہے چاروں طرف سے مسلمان اور امت مسلمہ فتنوں کے اندر ازمائشوں کے اندر گھری ہوئی ہے دنیا کفر نے ایک بہت طویل منصوبہ بنایا ایک دور تھا جب تک تاریوں کے بعد مسلمانوں میں ایک جرنیل پیدا ہوا کسی بہادر ماں نے بہادر بیٹا جنا جس کا نام صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھا اس نے عیسائیت دنیا کو شکست دی اسلام کا جھنڈا لہرایا لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جاگ جاتے مسلمان فتح کے بعد سو گئے اور دشمن چوٹ کھا کے بیدار ہو گیا اس نے ایک طویل منصوبہ بندی کی اور اس منصوبہ بندی کے اثرات اب پوری دنیا کے اندر ظاہر ہوئے اب اس نے ایک نظام بنایا کہ ساری دنیا ایک ہی نظام کے تحت چلے گی نیو ورلڈ آرڈر اب جو ہم سوچیں دنیا وہی سوچے جو ہم پہنے دنیا وہی پہنے جو ہم کہیں دنیا وہی کہے جو ہم چاہیں دنیا وہی چاہے یہ طرز اپنانا چاہا ساری دنیا کے اندر لیکن انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خوددار ہیں ایمانی اہمیت غیرت رکھتے ہیں ان کے اندر نبی علیہ سرات والسلام کی محبت کی روح موجود ہے اور جب تک یہ موجود ہے ہمارا نظام دنیا پہ غالب نہیں آ سکتا تو انہوں نے کوشش کی مختلف حربے استعمال کیے چاروں طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی ہے لوگ سوچتے ہوں گے یہ دنیا کے اندر اقتصادی جنگ ہے اور دنیا کے اندر یہ تیل کی جنگ ہے معاشی اسباب اور وسائل کی جنگ ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن کھولے نبی کی زندگی پڑھے تو نظر آتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ سلیبی جنگ چل رہی ہے وہ مذہبی جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف چاروں طرف سے وہ مسلح ہیں ایک طرف تو وہ فوجی لحاظ سے مسلمانوں کے علاقوں پر جہاں چاہتے ہیں ڈیرے جما لیتے ہیں دوسری طرف ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے حیائی فہارشی اور یعنی کے ذریعے مسلمان نوجوان کا ضمیر مردہ کر رہے ہیں اس کے اندر سے ایمانی روح کو مفقود کر رہے ہیں اس کے اندر سے حیا کا جوہر نکال کر اسے غیرت سے محروم کر رہے ہیں اسے بے حیائی اور فہارشی کا دل دادا اور جسے کہیں کہ گندگی کا ڈھیر بنا رہے ہیں یہ ساری دنیا میں ایک چل رہی ہے دوسری طرف کچھ بے دین مفکر دانشور روشن خیال گندے ضمیر کے گندے لوگ وہ قرآن کے مفہوم کو بدل رہے ہیں وہ ابلاغ پہ آ کر مسلمانوں ابلاغ پہ آ کر مسلمانوں کو بزدلی کا سبق دے رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر سے جذبہ ایمان جذبہ جہاد کو کھرجنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ کچھ پوچھیں گے کیا یہ وقت بھی جہاد کا ہے تو صحابہ نے یا رسول اللہ کیا یہ سوال کرنے والے مسلمان ہوں گے حضور صلاح صلاحت وسلم نے فرمایا ہاں نام نہاد مسلمان ہوں گے جن پر اللہ کی اللہ کے رسول کی اللہ کے فرشتوں کی سارے انسانوں کی لانت ہوگی اس لیے کہ جہاد وہ فریضہ تھا جو انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا تھا عمر صاحب رحمت صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے آپ نے جو کام کیا وہ بھی امت کے لیے انسانیت کے لیے رحمت ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جہاد اور قتال ہوا بدر میں اور عہد میں گئے خندق میں گئے آپ آخری وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا من ابن اشرف کون ہے جو ابن اشرف کو قتل کر کے لائے اللہ رسول اس لیے کہ بد وقت نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے حضور علیہ صلاح وسلم کی شان میں اشعار کے انداز میں ہج اور گستاخی کیا کرتا تھا فقا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے فرما اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں ایک اور بد نصیب ابو رافع وہ بھی حضور علیہ صلاح والسلام کی گستاخی کرتا تھا حضور یہ سلا وسلام نے فرمایا اس بد وقت کے لیے کون تیار ہے عبداللہ ابن عطیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ تیار ہوا جو اس کا سر قلم کی حضور کی خدمت میں پیش کیا یہ عمل حضور کا رحمت تھا انسانیت کو انسانیت کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا تھا اس لیے کہ زمین پر جب تک یہ گندگی موجود ہوتی رہتی اللہ کی رحمت روٹ جاتی رب کی برکتیں روٹ جاتی تو یاد رکھو اسلام میں یہ جہاد یہ قتال رحمت تھا جیسے ایک ڈاکٹر کسی موزی زخم کے لیے نشتر لگاتا ہے آپریشن کرتا ہے کیا خیال ہے وہ محسن ہے کہ نہیں وہ اس مریض کے لیے مہربان ہے کہ نہیں اگر وہ کہے کہ میں نشتر نہیں لگاتا اور میں ان زخموں کو نہیں کاٹتا صرف میٹھی دوائیاں کھلاتا ہے چلو چند سال چند دن تک اور زندہ رہ سکے تو ہر شخص کہے گا کتنا بڑا مجرم ہے انسانیت کا یہ کیسا دشمن ہے کہ جس چیز کی اسے ضرورت تھی وہ نہیں دی جا رہی تو اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فریضے کو اپنی زندگی میں خود جاری فرمایا اور آپ علیہ سلاۃ وسلام کا کام تھا رحمت بننا تو آپ کا یہ فریضہ بھی انسانیت کے لیے رحمت تھا اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب امت میں یہ فریضہ جہاد نہیں رہے گا تو مساجد برباد ہو جائیں گی ویران ہو جائیں گی خانقاہیں دینی درسگاہیں برباد اور ویران ہو جائیں گی اور پھر دنیا فساد کی اماجگاہ بن جائے گا تو آج ایک طبقہ اس انداز میں مسلمان معاشرے کے اندر سازشیں کر رہا قرآن کا مفہوم بدل دو اس کے مضامین بدل دو اس کا اصل معنی چھوڑ دو اب یہ دور وہی کا نہیں ہے اب یہ دور عقل کا ہے اب قرآن کو عقل کے پیمانے پہ جانچو اس کی تفسیر کرو اس کا مفہوم بیان کرو ایک کفر اس انداز میں اہل اسلام پر حملہ آور ہے اس طریقے سے اور دوسری طرح بے حیائی اور فحاشی اب یہ چاروں طرف سے حملہ آور ہے اب وہ درمیان میں مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو محسوس ناپنا چاہتا ہے جانچنا چاہتا ہے کہ آیا یہ چاروں طرف کے حملے مسلمان معاشرے کے اندر کس قدر کارگر ہیں ہم نے اس کے اندر کتنی کامیابی حاصل کیے ہیں ہمیں اب تک کتنے نتائج ملے ہیں اب وہ شاعر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے یہ کیوں کرتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ امت مسلمے کے اندر غیرت اہمیت اسلام کی عظمت محمد رسول اللہ کی عظمت ابھی کتنی باقی ہے جانچتا ہے وہ کبھی کون سا ناموں میں وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے توہین کرتا ہے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کرتا ہے سبحان اللہ ایک صحابی رسول ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آج دنیا میں ایک ارب بلکہ ایک ارب پینتیس کروڑ سے زائد مسلمان موجود ہیں لیکن نہ جانے ان کے سینوں کے اندر دل ہے یا کیا ہے آج ہم نہ جانے مردہ ہے یا زندہ ہے ایک صحابی ندینہ عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے ایک یہودیہ سے برسا نامی ایک یہودیہ سے جب نے حضور علیہ والسلام کی گستاخ میں شان میں گستاخی سنی تو یہ نبی نے صحابی نے قسم کھائی کہا میں اس دھرتی کو اس گندگی سے پاک کروں گا اور یہ صحابی اپنی معذوری کے باوجود اپنی اس قسم پہ پورا اترا ایک مرتبہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آما ارے نبی نے تو حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا عمر اسے نبینہ نہ کہے یہ تو بصیر ہے یہ تو دیکھنے والا ہے اگرچہ اس کی ظاہری آنکھیں موجود نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس کا زمین بڑا روشن فرمایا ہے اسے دل کی آنکھیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں عمر اسے آما نہ کہے اسے بصیر کہے آج بظاہر امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی ایمان کی کمزوری کی نحوست سے اور جسے کہیں کہ بے حیائی اور فہارشی کی لانت کی وجہ سے اندر کا ضمیر مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے بے ضمیری آ چکی ہے دشمن دیکھ رہا ہے کہ اب یہ قوم یہ امت مسلمہ سوتی جا رہی ہے ورنہ ایک بد وقت نے جب گستاخی کی اور امت مسلمہ بیدار ہوتی تو دوسروں کو ہمت نہیں ہوتی لیکن یہ کے بعد دیگر یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ جانچ رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قوت اور توانائی ہے ایمان کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ وسلم فرمانے لگے زمان لوگو تم پہ ایک زمانہ آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا ورنہ اگر ایمان کی حقیقت ارے کوئی میری ماں کو برا بھلا کہے اور میرے باپ کو کوئی برا بھلا کہے اور مجھ سے کچھ نہ بن پائے تو میرے رات دن کس تلخی کے ساتھ گزریں گے کس تکلیف کے ساتھ گزریں گے کہ میں اتنا بے بس کہ اپنے باپ کی عظمت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی قسم ایک ایمان والے کے لیے تو نبی کی شان اور عظمت پر ہزاروں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں النبی النبی اولا بالمؤمنین اولا بالمؤمنین کہ نبی تو اہل ایمان کے یہاں بہت قرب کا تعلق رکھتا ہے بڑا قریبی تعلق رکھتا ہے یہاں تک کہ من انفسہم من انفسہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ اگر نبی کی حرمت کے لیے نبی کی حرمت کے لیے مسلمان کو اپنی جان دینی پڑی تو یہ مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہوا کیا کرتے تھے سب سے بڑی پہچان یہی ہوا کرتے تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دشمن پہچان چکا ہے آج مسلمانوں میں غازی علم الدین نہیں باقی رہا جب یہ نوجوان ایک گستاخ رسول کو جہنم واصل کر چکا اور اسے جہنم تک پہنچا چکا تو اس زمانے کے اندر شوکت علی خان زندہ تھا اقبال بھی زندہ تھا اس نوجوان کے قدموں میں پڑ گئے یہ خالق دینحال کے اندر انگریز کی عدالت میں لگی ہوئی تھی اس نوجوان کے خلاف کیس دائر تھا کہ اس نے شخص کو قتل کیا ہے شوکت علی خان بھی آئے اقبال بھی آیا کہنے لگا غازی علم الدین ایسا کر تو ایک مرتبہ صرف یہ کہہ دے کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا تجھے بچانا ہمارا کام ہے سبحان اللہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ فرمانے لگے ارے اقبال ارے شوکت علی زندگی میں وہی دن تو ہوش کا تھا زندگی میں وہی دن تو ہوش کا تھا کہ جب میں اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے, دے رہا تھا وہی تو میری زندگی کا ہوش کا دن تھا تو مسلمانوں یہ دینی غیرت کا تقاضا تھا ایمان کا تقاضا تھا کہ مسلمان دنیا بھر کا مسلمان بے چین ہو جاتا لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان نام کا مسلمان رہے گا دشمن نے دیکھ لیا ہے کہ نبی کی سنتوں کے مذبح خانے مسلمانوں کے گھروں کے اندر قائم ہیں نبی کی سنتوں کے مذبح خانے مسلمانوں کے بازاروں کے اندر قائم ہے مسلمانوں کی سوسائٹیوں کے اندر قائم ہے مسلمان بازاروں کے اندر نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے اپنے گھروں کو نیلام کر رہا ہے اس کی اولاد نبی کی سنتوں کو ذبح کرتی ہے تو یہ چی بجبی نہیں ہوتا دنیا کی چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو ماں بھی بے چین ہوتی ہے باپ بھی بے چین ہو جاتا ہے دنیا پہچانی ہے عالم کفر پہچانا ہے کہ جب یہ مسلمان ابھی نبی کو سنتوں کو یوں خود ذبح کر رہا اس کے حکمران بے دین لوگ خود خود نبی کی بیٹیوں کو یوں بازاروں کے اندر سڑکوں پر نیلام کر رہے تو دشمن نے آگے بڑا قدم اٹھایا اسے حوصلہ ہوا اسے ہمت ملی کہ اس نے نبی علیہ سلاط وسلام کی شان کے اندر گستاخی کی میرے دوستو اس وقت میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یقیناً یقیناً ہم بظاہر بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد اپنی زندگیوں سے اظہار کریں اپنی نبی کی محبت کا اپنے گھروں سے اظہار کریں اپنی نبی کی محبت کا اپنے رہن سہن سے بتائیں کہ ہمیں اپنی نبی سے محبت اور تعلق ہے اپنی بازار اور معاشرت کی زندگیوں سے اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں اپنی نبی سے محبت ہے یہ دوسرا قدم ہے یہ دوسرا قدم ہے کہ ہم ان کی ان کی مصنوعات کا بائک کچھ غیرت بھی ہوتی ہے کچھ اہمیت اسلام بھی ہوتی ہے کوئی نبی علیہ صلاحت والسلام کی محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور یہ عزم کریں کہ زندگی کے اندر آئندہ ان کی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے ہمیں نبی علیہ صلاحت وسلام سے تعلق ہے تو میرے دوستو اتنا تو کر سکتے ہیں اتنا بھی کر لیں ایک بڑھیا ایک گڑیا جب حضرت ابراہیم علیہ وسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو وہ بوڑھیا تھوڑا سا پانی لے کے آ رہی اس اس سے سے کہا کہا کہ تو تھوڑا سا پانی لے کے آ رہی ہے اس سے تیرے خلیل کا تھوڑی آگ بجے گی کیا میں بھی جانتی ہوں اس سے خلیل کی آگ تو نہیں بجے گی لیکن میں دوستی کا حق تو ادا کرتا ہوں جتنا میرے سے بن سکتا ہے وہ میں کر لوں تو میرے دوستو ہم بھی نبی کے غلام ہیں یقیناً وہ جو ہم کر جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اگر ہم نہیں کر پا رہے تو خدا را اتنا تو کر دیجئے جو ہم کر سکتے تاکہ ہمارا نام بھی کل قیامت میں نبی کے غلاموں میں شامل ہو جائے اور حضور کے سامنے حاضر ہو کر ہم شفاعت کے لیے کہہ سکیں اور آپ کے دستے دستے مبارک سے کوثر کا پانی پینا ہم اس کو اپنا جسے کہیں کہ اپنے لیے اعزاز سمجھ سکیں خدا را ہم اتنا تو کر سکیں کہ ہم عزم کر لیں کہ اپنی زندگی اپنے گھر کی زندگی اپنے معاشرے کے اندر جہاں جہاں میری رسائی ہے جہاں جہاں میرا اختیار چلتا ہے اپنی نبی کی سنتوں کو زندہ کروں گا اپنی نبی کے طور طریقوں کو زندہ کروں گا اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان غیروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروں گا اور اللہ سے رات کے تنہائیوں میں رات کے تنہائیوں میں اللہ سے دعا کروں گا اے اللہ ان ظالموں کو ان کافروں کو عبرت کا سامان بنا لے اور اپنی نبی کی حرمت کے لیے میری زندگی کو اپنی نبی کی حرمت کے لیے قبول فرما لے میرے دوستو اتنا تو کر لیجئے اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دے اور ہمارے دل ہمارے دن اور ہماری زندگی ذلت والی کو بدل کر عزت کی زندگی کے فیصلے ہمارے لیے فرما دے اللہ رب العزت بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے دعوانا الحمد للہ رب العالمین